تلوار مولوی دہشت گرد ہو اپنے ساتھ پارٹی گارڈ لے کے پھرتے ہیں نبی کوئی اور لاؤ اس لیے کہ جس نبی کو تم محمد اور رسول اللہ کہتے ہو جس نے میری اور تمہاری شفاعت کرنی ہے وہ نبی تو باڈی گارڈ رکھا کرتے تھے اور اپنی امت کو کہتے تھے کہ اپنی حفاظت کا خیال کیا کرو وہ نبی جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو نبی کے پاس دو جوڑے کپڑے تھے لیکن گیارہ تلواریں نبی کے ورثے میں پیچھے چھوٹی تھی تلوار والے نبی نبی نے خود فرمایا کہ میں نبی الملحما ہوں میں کھمسان کی جنگوں والا نبی ہوں حدیث دکھانا میرے ذمے ہے آؤ کتابوں سے دکھاؤں گا نبی نے فرمایا نا زاہک قتال میں ہنسمکھ بھی ہوں اچھے اچھی بات کرنے والا مسکرانے والا بھی ہوں میں قتال بھی ہوں اللہ کے رستے میں خوب لڑنے والا بھی ہوں نبی نے اپنے ہاتھ سے تلوار چلائی ہے نبی نے اپنے ہاتھ میں تیر چلایا ہے نبی نے ہاتھ میں کمان پکڑی ہے نبی نے ہاتھ میں نیزا پکڑا ہے نبی نے سر پہ جنگی ٹوپی پہنی ہے نبی نے جسم پہ زرہ باندھی ہے نبی نے لمبے بال رکھے ہیں نبی نے داڑھی مبارک ساری زندگی رکھی ہے نبی نے پگڑی باندھی ہے نبی ستائیس جنگوں میں گئے ہے نبی نے آگے بڑھ کے حملہ کیا ہے نبی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں نبی نے میدان میں نعرہ لگایا ہے نبی نے میدان میں شیر پڑے ہیں نبی نے میدان میں اپنے ہاتھ سے کافر کو تلوار کا ضرب لگایا ہے نبی نے اپنے صحابہ کو شاباش دی ہے نبی نے لڑنے والوں کو مبارک دی ہے نبی نے شہیدوں کے لاشیں اپنی ہاتھوں میں اٹھائے ہیں نبی نے شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھی ہے نبی نے نبی نے کافروں سے مال چھینا ہے اس مال کو پھر گھر میں آ کے استعمال بھی فرمایا ہے اس مال کو بہترین مال قرار دیا ہے نبی نے اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھے ہیں نبی نے ہارے تین رکھے ہیں نبی کے حجرے کے باہر سات ابن ابھی وقاص تلوار کا پہرا دیا کرتے تھے